حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے تو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بیاسی